دنیا میں جتنے بھی فلسفے آئے ہیں شیکسپیئر اپنا فلسفہ لایا کیمونیزم والے لینن اور مارکس اپنا نظام لائے اور سرمایہ داری والے اپنا نظام لائے لیکن جو جہاد کا نظریہ ہے یہ کسی انسان کا لایا ہوا نظام یہ کسی انسان کا لایا ہوا نظام یہ کسی بندے کا بنائی ہوئی بات نہیں ہے پولیس والے مسلمانوں آپ بھی غور کرنا کیونکہ آپ نے بھی اسی قبر میں جانا ہے جس میں میں نے میں نے جانا ہے ہم نے ہر شخص نے دفن ہونا ہے جو رپورٹنگ کر رہے ہیں تم بھی غور کرنا کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی یہ جذباتیت کیوں ہے کیا کسی لیڈر نے انہیں بھڑکا دیا یا کسی نے تقریر کر کے انہیں کھڑا کر دیا یا کوئی پیسوں کے نوٹ چل رہے ہیں کہ اتنے پیسے ان کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے لڑتے ہیں کسی کی تقریر پیچھے نہیں ہے پیسہ بالکل پیچھے نہیں ہے میں ان شہیدوں کے گھروں کو جانتا ہوں جو شہید ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں کھانے کو آج بھی روٹی نہیں ہے میں ان شہیدوں کو جانتا ہوں جو اپنے زمانے میں وقت کے بڑے بڑے کمانڈر تھے اور رشین فوج کے ٹینک تک انہوں نے تباہ کیے ہیلی کاپٹر تباہ کیے یقین کرنا حیدرآباد کے مسلمانوں کئی کئی منزلہ مکان بنانے والوں ان اللہ کے سپاہیوں کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں اور ان کی دیواریں کچی ہیں ان کے مکانات آج بھی کمزور ہیں جہاد پیسے کی وجہ سے نہیں ہو رہا مجاہدین دھوکی کھاتے ہیں دھوکے رہتے ہیں تشدد سہتے ہیں اپنوں کے چھاپے سہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جہاد کا حکم یہ رب کا حکم ہے یہ قرآن میں آ چکا یہودیوں میں ایک بیماری آئی تھی آپ کو پتا ہے یہودی اللہ کی پسندیدہ قوم تھے یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے مصر کو فتح کرایا تھا یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے دریا میں رستے بنائے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ پاک نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرمائے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا یہودیوں کی خاطر اللہ پاک کرتے تھے یہودیوں کی خاطر اللہ نے کپڑوں میں جان پیدا کی جیسے جیسے ان کا بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا کپڑا ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا یہودیوں کی خاطر اللہ نے آسمان پہ بورچی خانے بنوائے اور وہاں سے منو سلوا کے دسترخوان زمین پہ ان کے لیے اتارے تھے یہ اللہ کے پیارے تھے انہوں نے ایک جرم کیا اس اپنے دین کے دو ٹکڑے کر دیے ایک حصے کو مانتے تھے ایک حصے نہیں مانتے تھے جب انہوں نے دین کے دو ٹکڑے کر دیے اللہ پاک نے انہیں بندر بنا دیا اللہ نے انہیں سور بنا دیا ان پہ ذلت کو مسلط کر دیا ان پہ مسکنت کو مسلط کر دیا مسلمانوں اگر یہودیوں کا یہ جرم ہمارے اندر بھی آئے گا اللہ پاک ہمیں خیر امت سے ہٹا کر سلیل ترین لوگوں میں شامل کر دیا